السلام علیکم ڈیئر ہیں آپ ہم آج کل ٹیسٹ آف کنٹرول پڑھ رہے ہیں اور ٹیسٹ آف کنٹرول میں یو نو کہ ہم نے ابھی تک پرچیز سسٹم پڑھ لیا سیل سسٹم پڑھ لیا پے رول سسٹم پڑھ لیا اور کیش سسٹم پڑھ لیا اب کچھ مزید سسٹمز ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں انفیکٹ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف آرگنائزیشن پر کہ جس طرح کی وہ آرگنائزیشن کی نیچر ہوگی جن جن ایریاز میں آپ کو سینسٹیوٹی نظر آ رہی ہوگی وہاں پر auditor test of control in areas پر لگائے گا لائک like, ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے وہاں پر inventory is very much sensitive area آپ کو انوینٹری پر ٹیسٹ آف کنٹرول اپلائی کرنا ہوں گے پھر تو یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پر نان کرنٹ ایسٹس بے شمار ہیں وہاں نان کرنٹ ایسٹس پر آپ کو ٹیسٹ آف کنٹرولز لگانا ہوں گے اور کچھ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں انہوں نے انویسٹمنٹس کر رکھی ہوتی ہیں کچھ وہاں پر بھی ہمیں ٹیسٹ آف کنٹرولز اپلائی کرنا پڑتے ہیں سو so, اب یہ جو لائک like انوینٹری کے ریفرنس میں میں آپ کو بتاؤں کہ تمام آرگنائزیشن انوینٹری نہیں رکھتی ویسے بھی آج کل کی ماڈرن دور میں جسٹ ان ٹائم کی تھیوری اپلائی ہوتی ہے جہاں پر کہ انوینٹری کم از کم رکھی جاتی ہے بلکہ رکھی ہی نہیں جاتی منگوایا ہی اس وقت جاتا ہے سامان جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے supplier are very much efficient over there لہذا اب جو میں آپ کے ساتھ چند ایک چیزیں ڈسکس کروں گا یہ چونکہ تمام آرگنائزیشنس میں ان کی موجودگی نہیں ہوتی اس لیے ان کو ادر سسٹمز کے تحت بھی بعض لوگ گروپ کرتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از کہ we are going to test inventory system inventory کے بارے میں آپ اتنی بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایکول ٹو کیش سمجھی جاتی ہے بعض صورتوں میں بہت مہنگی بعض اوقات انوینٹری ہوتی ہے کچھ ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں را مٹیریل کے اسپیئر پارٹس کے جن میں گولڈ کی آئٹمس بھی شامل ہوتی ہیں سلور یا اس سے بھی بعض اوقات مہنگی دھاتیں اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں اور پھر انوینٹری کا چوری ہو جانا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ کیش اگر سامنے پڑا ہو تو وہ چوری کیا جا سکتا ہے لہذا انوینٹری کے اوپر بھی ایک خاصا اسٹرانگ قسم کا کنٹرول ریکوائرڈ ہوتا ہے اور آڈیٹر اس کنٹرول کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے ایک بات آپ کو دوبارہ سے یاد دلاتا چلوں پیچھے کچھ عرصے سے جب ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو اپروچ ہے یہ سسٹم اپروچ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کنٹرول انوائرمنٹ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے اس اینٹی کی آڈیٹر اس کو اسٹڈی کرتا ہے اور پھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور جب آڈیٹ ایویڈنس اس کو مل جاتا ہے سیٹسفیکٹری تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اس پر بیس کر کے ویریفیکیشن اپروچ کو کم از کم کروں گا یعنی کہ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کو کم از کم کروں گا لہذا یہ جو ٹیسٹ آف کنٹرول ہیں یہ آڈیٹر کو اس لیول پر اگر سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ جس سسٹم کے مطابق پرچیز ہونا چاہیے تھی اسی سسٹم کے مطابق پرچیز ہو رہی ہے جن اصول و قوانین و قواعد کے مطابق سیلز ہونا چاہیے تھیں سیلز اسی طرح سے ہو رہی ہیں جس طرح سے پے رول کو پریپیئر کرنا چاہیے تھا اور اس پے رول کی پیمنٹس ہونا چاہیے تھی رائٹ پرسن کو رائٹ ٹائم پر اسی طرح سے ہو رہی ہیں اور کیش کا کنٹرول انوینٹری کا کنٹرول نان کرنٹ ایسٹ کا کنٹرول بالکل پرفیکٹ ہے تو پھر ڈیٹیل میں ہم اس کی ویریفیکیشن کے وقت ایکسٹینٹ کم کر دیا کرتے ہیں لہذا اب ہم جب انوینٹری کی بات کریں گے تو انوینٹری میں آپ کو کچھ پرچیز اور سیلز کی سسٹمس کی باتیں بھی نظر آئیں گی کیونکہ definitely you know very well کہ آپ کو جب گڈس پرچیز کی ہوتی ہیں یا مٹیریل پرچیز کیا ہوتا ہے اس کا جو باقی بچ جاتا ہے that is unused or unsold part of goods purchased is known as inventory اب سیل سے اس کا کیا ہے کہ آپ نے اسی پرچیزڈ گڈس میں سے جب چیزیں سیل کرنی ہے یا مینوفیکچرڈ گڈس میں سے پروڈیوسڈ گڈس میں سے چیزیں سیل کرنی ہے تو وہاں پر باقی جو بچ گیا that is inventory so inventory کا پرچیز اور سیلس کے ساتھ گہرا تعلق ہے یہاں پر انوینٹری کو ٹیسٹ کرتے وقت بھی ہم وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھ رہے ہوں گے اپلیکیشن کے طور پر جو کہ پرچیز اور سیلس میں ہم نے دیکھی اور پھر جب انوینٹری ٹیسٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اوکے جی انوینٹری سے متعلق ڈفرینٹ پرچیز اور سیلز وغیرہ کے جو ٹیسٹ ہمیں مزید کرنے ہیں ان کی ایکسٹینٹ کیا ہونا چاہیے کلیئر اب ہم انوینٹری سے متعلق سب سے پہلے کیا بات کریں گے یس کنٹرول آبجیکٹوس کی تو دیکھتے ہیں جی انوینٹری کے کنٹرول آبجیکٹیوس کیا ہیں دا ویری فرسٹ ایز کی آتھورائزیشن ہونی چاہیے اور پرچیز پروسیجرز باقاعدگی کے ساتھ فالو ہونے چاہیے اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ وہی باتیں ہوں گی جو کہ پرچیز میں بھی ہم پڑھ چکے ہوں گے سیکھ چکے ہوں گے اب انوینٹری سے متعلق جو ہمارا سامان پڑا ہوا ہے اسٹور میں اچھا یہاں پر ایک بات آپ کے نالج میں پہلے ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ انوینٹری اسٹور لیول پر بھی ہوتی ہے ورک شاپ لیول پر بھی ہوتی ہے اور ویئر ہاؤس میں بھی ہوتی ہے اسٹور لیول پر جو انوینٹری ہے یہ جو میٹیریل اینڈ سپلائز ہم پرچیز کرتے ہیں جنہوں نے کنزیوم ہونا ہوتا ہے ورک شاپ کے اندر اور ایک فائنل پروڈکٹ کا فنشڈ پروڈکٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے یہ وہ والی میٹیریل اینڈ سپلائز ہوتی ہیں جو اسٹور میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں انوینٹری کے بارے میں مزید یہ بات اسٹور انوینٹری کے بارے میں مزید یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ صرف پروڈکشن سے متعلق ہی انوینٹری نہیں ہوتی بلکہ بعض صورتوں میں آفس سپلائیز انوینٹری بھی ہوتی ہیں لائک اسٹیشنری وغیرہ کی انوینٹری اور شپنگ سپلائز کی بھی انوینٹری پڑی ہوتی ہے اسٹور میں تو store inventory is a place جہاں پر کے آپ کو office supplies shipping supplies and factory supplies یا پروڈکشن سے ریلیٹڈ جو سپلائز ہیں وہ پڑی ہوئی ملیں گی اب جب یہاں سے مٹیریل ایشو ہوتا ہے وہ ورک شاپ میں جاتا ہے وہاں پر ایک پروسیس میں وہ انوالو ہوتا ہے اب اگر تو وہ فنشڈ فارم میں آ گیا تو وہ چلا جائے گا ویئر ہاؤس میں اور اگر کلوزنگ ڈیٹ تک جس دن ہم نے انوینٹری کو کاؤنٹ کرنا ہے that is in process that could not be finished وہ ایک سیمی فنشڈ شکل میں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو that will remain in the workshop کیونکہ اس پہ ابھی کام مزید ہونا ہے وہ ورک شاپ میں اس دن پڑا ہوگا جس دن آپ نے انوینٹری کاؤنٹ کی ہوگی سو ورک شاپ میں ایک انوینٹری موجود ہوتی ہے اور پھر ایک انوینٹری ویئر ہاؤس میں گودام میں گوڈاؤن میں موجود ہوتی ہے جو کہ فنشڈ گڈ انوینٹری ہوتی ہے سو so, ایک مینوفیکچرنگ کنسرن میں انوینٹری کے تین لیولز ہیں جو کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اب انوینٹریز کے بارے میں ہم کنٹرول اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں کنٹرول پروسیجرز کی بات کریں گے اور پھر ان کو آڈیٹر ٹیسٹ کرے گا اوکے سو پہلا جو کنٹرول آبجیکٹو ہم نے دیکھا تھا دیٹ واز کہ آتھورائزیشن ہونی چاہیے اور پرچیز پروسیجرس اس کے ٹھیک اپلائی ہونے چاہیے اب پرچیز پروسیجرس کے بارے میں we have already studied in the purchasing system جہاں پر کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پرچیز آرڈر سے پہلے ریکوزیشن کا ہونا ضروری ہے اور پھر پرچیز آرڈر آپ کا اس ریکوزیشن پر بیس کر کے بنے گا اور اس سپلائر کو پرچیز آرڈر بھیجا جائے گا جو کہ پہلے سے ایک اپروڈ سپلائر ہے یا جس کی کوٹیشنز آپ نے سب سے زیادہ سوٹیبل پائیں تو وہ تمام ڈیٹیلز چونکہ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ لہذا اب ہم جو بات کر رہے ہیں صرف انوینٹری سے پرٹینٹ کہ آپ کی آترائزیشن پراپر ہو اور پرچیز پروسیجرز پراپر اپنائے گئے ہوں یہ ایک کنٹرول آبجیکٹو ہے اس کا نیکسٹ بات اس میں یہ ہے کہ کنٹرول اوور گڈس انورٹ اب یہ بھی آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے گڈس انورٹس کے ریفرنس میں ہم نے دیکھا تھا پرچیزنگ سسٹم میں کہ گڈس ریسیوڈ نوٹ بنائے جاتے ہیں جب پرچیز کی ہوئی چیزیں آپ کے پاس پہنچتی ہیں تو وہاں پر ایک انسپیکشن ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے انوینٹری میں پہنچنے سے پہلے اس مٹیریل سپلائز کو اس انسپیکشن ڈپارٹمنٹ سے پاس ہونا پڑتا ہے اب وہاں پر گڈز ریسیو نوٹ بنتا ہے سو so, یہ کنٹرول آبجیکٹو میں آیا کہ جی ہمارے پاس وہاں پر گڈ ریسیو نوٹ یا گڈس ان ورڈس کے لیے ایک پروسیجر کا ہونا ضروری ہے وہاں پر موجود ہو جو بھی گڈس ریسیو ہوں ان کے لیے ایک پروسیجر نیکسٹ آبجیکٹو ہے ہمارا کہ inventory record supported by physical inventory count ہمارے پاس جو بھی انوینٹری ریکارڈس ہوں گے ان انوینٹری ریکارڈس کی سپورٹ میں فزیکل کاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے فزیکل کاؤنٹ ضرور ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس خالی جمع خرچ کیا ہوا ہے صرف تحریری طور پر ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں and we don't have the count exactly physical count of that inventory that should be verified with the physical count یہ کنٹرول آبجیکٹو ہے ہمارا یہ فزیکل کاؤنٹ ضرور ہوگا اس کی بیس پہ next comes control over dispatches and goods wards اب یہ انوینٹری کا معاملہ ہے نا اب انوینٹری سے جو چیز بھی آؤٹ ہوگی بھلے وہ اسٹور انوینٹری سے ورک شاپ کی طرف آؤٹ ہو رہی ہے یا ورک شاپ سے ویئر ہاؤس کی طرف آؤٹ ہو رہی ہے یا ویئر ہاؤس سے کسٹمر کی طرف آؤٹ ہو رہی ہے وہاں پر کنٹرول ریکوائرڈ ہے آپ جب بھی انوینٹری کو اس کی لوکیشن سے ہٹائیں گے کسی دوسری لوکیشن پر بھیجیں گے تو باقاعدہ پراپر ڈاکیومینٹ بیسڈ آپ اس موومینٹ کو کریں گے ادروائز وہاں سے موو نہیں کر سکے گے یہ بات اس کنٹرول آبجیکٹو میں تھی نیکسٹ ہمارے پاس کنٹرول آبجیکٹو ہے کہ adequate steps should be taken to identify all inventory for which may میں be required on the ground that their realizable value is below cost اب net realizable value do remember what is this net realizable value آپ لوگوں نے اپنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پیپر میں پڑھا ہوا ہے کہ inventory is valued at lower of the cost and net realizable value یاد آیا وہ international accounting standard number two کی یہ کہانی ہے کہ ہم نے اپنی انوینٹری کو کاسٹ یا نیٹ ریئلائزبل ویلو ان دونوں میں سے جو لوور ہوتی ہے اماؤنٹ اس پر شو کرنا ہوتا ہے پروڈینس کانسپٹ ریمبر یہ پروڈینس کانسپٹ پر بیسڈ آپ کی اکاؤنٹنگ پالیسی ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب اپنی انوینٹری کو اس پروڈینس کانسپٹ پر بیس کرتے ہوئے آئی ایس ٹو کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نیٹ ریئلائزبل ویلو پر لے کر آنا ہے تو کاسٹ سے نیچرلائزبل ویلو پر لانے کے لیے جو آپ نے پروویژنگ کرنی ہے جو آپ نے ایک اندازہ قائم کرنا ہے کیونکہ ایک اندازہ ہی ہے نا اس میں آپ سیلنگ پرائس لیتے ہیں کہ جی ہماری انوینٹری اب کتنے کی بک سکے گی اگر وہ کاسٹ سے بھی کم کی بک سکے گی تو آپ اس کو کاسٹ سے نیچے لے کر آتے ہیں اب وہاں پر ایک اندازہ ہوتا ہے اس کے لیے estimated cost of completion and estimated cost to make such sales کی بات آتی ہے اب وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک کیلکولیٹ ہوئی ہوں فیگرس اوکے okay? یہ یعنی نہیں کہ آپ نے بغیر کسی بیس کے بغیر ریلائبل میجرمنٹ کے آپ نے اپنی کاسٹ کو این آر وی پر ریڈیوس کر دیا وہاں پر ایک ریلائبل میجرمنٹ موجود ہونا چاہیے ایک بہتر ایسٹیمیٹ پر بیس کر کے ہمیں نیٹ ریلائزبل ویلو تک پہنچانے کے لیے ایک پروویژن کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور نیکسٹ آبجیکٹو جو کہ ہم نے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کے اندر پڑھا تھا انوینٹری پرچیز کے ریفرنس میں کہ inventory level should be controlled so that material are available when required but the inventory is not unnecessarily large جہاں پہ انوینٹری لیولز کی بات آپ کو یاد دلاؤں گا maximum stock level minimum stock level danger level reorder level کہ ہم نے یہ لیولز ڈٹرمن کرنے ہوں گے اور ان لیولز کے مطابق ہم پھر انوینٹری کو اپنے پاس رکھیں گے یا ایشو کرتے وقت ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ وہ لیول سے نیچے تو انوینٹری نہیں پہنچ گئی ان نیسریلی بھی انوینٹری پرچیز کر کے نہیں رکھیں گے تاکہ اسٹوریج کاسٹ نہ بڑھ جائے ہماری اور انیسسریلی اگر آپ پرچیز کر کے رکھیں گے تو انویسٹمنٹ بھی تو آپ کی اتنی بلاک ہوگی نا لہذا ہم یہاں پر یہ کنٹرول آبجیکٹو بنا رہے ہیں کہ ہمارے لیول آف انوینٹری جو ڈیٹرمن ہونے چاہیے تاکہ اننیسریلی نہ تو ہمارے پاس زیادہ انوینٹری ہو نہ ہی اتنا ڈینجر لیول پہ پہنچ رہا ہے کہ ہمیں انوینٹری ریکوائرڈ ہے لیکن اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اور پروڈکشن رکی ہوئی ہے so these were the control objective اب جی ان کنٹرول آبجیکٹو پر بیس کر کے ہم کنٹرول پروسیجرز بنانے جا رہے ہیں کہ جن سے یہ کنٹرول آبجیکٹوس ہمارے حاصل ہوتے ہوں اور پھر ٹیسٹ آف کنٹرول ہوگا جس کے ذریعے سے دیکھا جائے گا کہ کیا یہ کنٹرول پروسیجرس باقاعدہ طور پر اپنائے گئے امپلیمنٹ ہوئے یہ کہانی آپ کو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے پچھلے کوئی پانچ چھ لیکچر سے اور لازماً اب آپ کو یہ باتیں یاد ہو گئی ہوں گی آدھے آڈیٹر تو آپ بن گئے کیونکہ آپ کو ٹیسٹ آف کنٹرول کرنا آ گیا بہت اہم ایریا ہے یہ آڈیٹنگ میں چلیں ہم دیکھتے ہیں کنٹرول پروسیجرز انوینٹری کے لیول پر کیا ہیں ان کنٹرول پروسیجرز کو ہم پانچ ایریاز میں سیکھیں گے number one is approval and control of documents number two arithmetical accuracy number three control accounts یہ انوینٹری کنٹرول اکاؤنٹس ہوں گے number four comparison of assets to records یعنی کہ فزیکل کو بکس کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور access to assets and records یعنی کہ فزیکل انوینٹری کی ایکسس اور بکس آف اکاؤنٹس جس میں کہ انوینٹری کو مینٹین کیا ہوا اس کی ایکسس سے متعلق بات ہوگی اس کے اندر سو سب سے پہلی بات approval and control of documents کے ریفرنس میں کہ ہم نے یہاں پر ایشوز فرام انوینٹری جو ہیں اس کے بارے میں یہ کہا کہ it should be made only on properly authorised requisition یہ بات ہم آلریڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ انوینٹری سے کبھی بھی کوئی چیز آؤٹ نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ریکویزیشن نہیں آئی ہوئی اب ریکویزیشن کون بھیجتا ہے جس کو وہ انوینٹری ریکوائر ہوتی ہے لائک like, میں نے بھی آپ سے بتایا تھا کہ اسٹور انوینٹری میں آفس سپلائز کی انوینٹریز بھی موجود ہیں شپنگ سپلائیز سے متعلق بھی آئٹمس موجود ہیں اور پروڈکشن سپلائز سے متعلق بھی آئٹمس موجود ہیں اب وہاں پر اگر ورک شاپ میں جہاں پر کے اس کاسٹ یونٹ پر کام ہو رہا ہے کاسٹ یونٹ یاد ہے نا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پروڈکٹ آئٹم جس پر کاسٹ انکر کی جا رہی ہوتی ہے that is known as cost unit تو وہ ورک شاپ میں جس کاسٹ یونٹ پر کام ہو رہا ہے جس پروڈکٹ پر کام ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں را مٹیریل ریکوائرڈ ہے کچھ انڈائریکٹ مٹیریل ریکوائرڈ ہے اس کے لیے وہ ورک شاپ کا جو انچارج ہوگا پروڈکشن مینیجر جو ہوگا اس کی طرف سے پراپرلی اپروڈ ایک ریکوزیشن اسٹور کو بھیجی جائے گی تو اسٹور سے وہ مٹیریل ایشو ہوگا ادروائز ناٹ شپنگ سپلائیز کی طرف آ جائیے یہ پیکنگ میٹیریل کی بات ہو رہی ہے اب آپ نے اس پروڈکٹ کو پراپرلی پیک کرنا ہے اب پیک کرنے کے لیے انہیں لائک like, کوئی تھرموپور چاہیے کوئی کارٹن چاہیے کوئی لکڑی کی کچھ بلاکس ہوتے ہیں وہ چاہیے باکس بنانے کے لیے اب یہ تمام کی تمام چیزیں اسٹور میں پڑی ہوئی ہیں اب یہ جو شپمنٹ سے متعلق رسپانسبل پرسن ہوگا جس نے پیکنگ کروانا ہوگی وہ ریکویزیشن بھیجے گا تو اسٹور سے انوینٹری ایشو ہوگی شپمنٹ کے لیے اسی طرح سے آفس سپلائز اگر ہیں لائک like کمپیوٹر کی پرنٹنگ کے لیے آپ کو پیپرز ریکوائرڈ ہیں ادھر سے آفس انچارج اگر بھیجے گا ایک ریکوزیشن سلپ کہ جی ہمیں یہ والے پیپرز ریکوائرڈ ہیں تو وہ اسٹور سے ایشو ہو جائیں گے اسٹیشنری کچھ آئٹم ریکوائرڈ ہیں ریکویزیشن آئے گی ایشو ہو جائے گی سو so, انوینٹری سے وداؤٹ ریکویزیشن کوئی چیز ایشو نہیں ہو سکتی پروپر ڈاکومینٹیشن وہاں پر required next approval and control of documents کے لیول پر جو کنٹرول پروسیجر ہے وہ ہے جی کہ ریویو ہونا چاہیے of damaged obsolete and slow moving inventory کا اور اگر کوئی رائٹ آفس ہیں تو دیٹ شوڈ بی آتھورائزڈ اب دیکھیے انوینٹری سلو موونگ بھی ہوتی ہیں آپ نے پرچیز کر کے رکھی ہوئی ہیں استعمال ہی نہیں ہو رہی ڈیمیجڈ انوینٹریز بھی ہوتی ہیں آبسلیٹ بھی ہو جاتی ہیں out fashioned out of date جنہوں نے اب استعمال ہی نہیں ہونا اب ایسی انوینٹریز جو ہیں ان کو رائٹ آف ہو جانا چاہیے اب وہ رائٹ آف جو ہوگا وہ پراپرلی آتھرائزڈ رائٹ آف ہوگا کہ ہم اگر انوینٹری کو رائٹ آف کرتے ہیں رائٹ آف مینز بکس میں سے ان کو خارج کرنا کہ that is no more inventory of the entity now آپ کو اس انوینٹری کو بکس میں سے نکالنا ہوگا یعنی کہ اگر میں اس کی اکاؤنٹنگ بتاؤں رائٹ آف کی تو یہ ہوگی کہ آپ نے انوینٹری اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا ہوگا اور اس کے اگینسٹ اس ڈیمیج کے لاس کو ایکسپینس کے طور پر ڈیمیج کو ڈیبٹ کرنا ہوگا یا اس کی وجہ سے اس لاس کو ڈیبٹ کرنا ہوگا یا جو سلو موونگ آئٹم تھی آپ نے کہا نہیں جی اس کو آپ نکالو انوینٹری سے تو آپ نے اس کو ڈیبٹ کر دینا ہوگا اب یہ جو ڈیبٹ آپ لاس کو کر رہے ہو اگر خام خام میں ڈیبٹ ہوگا تو یو نو آپ کا پروفٹ کم ہو جائے گا اتنے ایکسپینسیز بڑھ جائیں گے پروفٹ کم ہوگا نا تو کہہ رہے آپ نے جب یہ ڈیسیزن لینا ہے تو that should be properly authorised خام خواہ میں آپ انوینٹری کو لاس کے طور پر رائٹ آف نہیں کریں گے یہاں پر اگر ہوں گی لاس کے طور پر تو پراپرلی آتھورائزڈ ہوں گی تو ایک پروسیجر ہے کہ جب بھی انوینٹری کو ہم نے لاس کے طور پر چارج کرنا ہوگا تو باقاعدہ آتھورائزیشن کے ساتھ اس کو چارج کیا جائے گا کلیئر نیکسٹ ہمارے پاس جو ایریا آتا ہے وہ ارتھمیٹیکل ایکوریسی کا ہے اور اس سے متعلق یہ ہے جی کہ all receipts and issues should be recorded on inventory card cross reference to the appropriate good received note اور requisition document arithmetical accuracy means وہاں پر اب فیگرس ٹھیک کیلکولیٹ ہوئی ہوئی ہیں اور فگرس ہم ریکارڈ میں تحریر کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اس کو اکاؤنٹ فور کرتے ہیں بکس کے اندر وہ کہہ رہے کہ جب آپ نے انوینٹری کو پرچیز کیا تو مینس آپ نے اس کو ریسیو کیا اس وقت گڈز ریسیوڈ نوٹ بنا آپ نے جو فگر اس وقت انوینٹری ریکارڈ میں لکھی ہے that should be cross reference with number of that G R N good receive note کا جو نمبر ہے اس کا ریفرنس دے کر آپ نے لکھنی ہے تاکہ پتا چلے کہ جو فگر ہے یہ پراپر ہے اور جب آپ نے انوینٹری سے ایشو کرنا ہے تو ریکوزیشن کا آپ نے نمبر کراس ریفرنس کے طور پر لکھنا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کریکٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے سو so, پروسیجر کے مطابق کہتا جی یہ چیز اپنائی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ ہم جب بھی اس کی ریسیٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور جب بھی اس کے ایشوز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ہم ریسیٹس کے لیے جی آر این یعنی کہ گڈ ریسیو نوٹ کا ریفرنس ساتھ ضرور لکھتے ہیں اور ایشو کے لیے ہم ریکوزیشن کا ساتھ ریکوزیشن سلپ کا ساتھ نمبر ضرور لکھتے ہیں ریفرنس کے طور پر نیکسٹ ارتھمیٹیکل ایکوریسی کے ریفرنس میں کنٹرول پروسیجر یہ اپنایا جا رہا ہے کہ the costing department should allocate direct and overhead cost یعنی کہ indirect cost to the value of work in progress according to the stage of completion reached technical مسئلہ آ گیا کاسٹنگ آ گئی وہ جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہم نے پڑھی تھی پہلے بچپن میں کہ ہم نے جب اس کاسٹ یونٹ کی کاسٹ کو ڈٹرمن کرنا تو اگر تو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تب تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس کی جو ایک پر یونٹ کاسٹ بنا لی ہے وہی انوینٹری میں موجود ہے اب اگر وہ ورکشاپ میں سیمی فنشڈ کے طور پر انوینٹری پڑی ہوئی ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ انوینٹری کی سٹیجز ہوتی ہیں ڈفرینٹ تو سیمی فنشڈ انوینٹری کی کاسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جتنی بھی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے وہ اسٹیج آف کمپلیشن میتھڈ کے مطابق ہونی چاہیے جس اسٹیج تک وہ کاسٹ یونٹ پہنچ چکا ہے صرف اسی اسٹیج تک کی کاسٹ اس کے اندر چارج ہونا چاہیے ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی اس سے زائد نہیں لائک like, ایک چیئر ہے اس چیئر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ابھی کام مکمل نہیں ہوا ابھی اس چیئر کی سیٹ تو بن گئی ہے لیکن بیک نہیں بنی اب اس کی بیک بنانے کے لیے جتنی ووڈ یا جتنا ڈائریکٹ میٹیریل ابھی تک اس میں نہیں استعمال ہوا وہ اس کو چارج نہیں ہوگا ان دا سیم وے جتنی انڈائریکٹ کاسٹ یعنی کہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اس میں صرف سیٹ کے کمپلیٹ ہونے تک چارج ہونا چاہیے اتنی ہی چارج ہوگی تو اس کی ایک باقاعدہ طور پر ورکنگ موجود ہوتی ہے پہلے سے کہ اسٹیج آف کمپلیشن اتنے پرسنٹ جو سسٹمیٹک جو آرگنائزیشن ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ سسٹمیٹک آرگنائزیشن نے پورا انجینئر کام کیا ہوتا ہے کہ جی جب چیئرس کو بنایا جائے گا تو اس اسٹیج سے اس کو شروع کیا جائے گا اور جیسے جیسے وہ چیئر کمپلیٹ ہوتی چلی جائے گی اس کی کاسٹ اس کو اس طرح سے ایلوکیٹ کی جاتی رہے گی اور وہ ڈاکومینٹس میں لکھا جا رہا ہوتا ہے اتنے پرسنٹ کام ہو چکا ہے جتنے پرسنٹ ہو چکا ہے اتنے پرسنٹ ہو چکا ہے ویسے ویسے اس کے اندر کاسٹ جو ہے شامل کر دی جاتی ہے تو وہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ہمارا کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ ہم انوینٹری میں جو کاسٹ شامل کرتے ہیں وہ اسٹیج آف کمپلیشن کے مطابق کرتے ہیں ڈائریکٹ بھی اور indirect cost next control procedure جو ہم اپناتے ہیں کاسٹنگ کے ریفرنس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اپنانا چاہیے تو وہ کہہ رہے کہ نارملی ہم یہاں پر اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اپنا رہے ہیں اور سچ اسٹینڈرڈ جو ہمارے یہ والے اسٹینڈرڈ یہاں پر اپلائی ہوں گے such standards must be regularly reviewed to ensure that they relate to actual costs being incurred. اب یہ جناب بہت ٹیکنیکل کنٹرول پروسیجر ہے یہاں پر شاید مجھے تھوڑی سی کاسٹ اکاؤنٹنگ آپ کو یاد دلانا پڑے کیونکہ انوینٹری کی کاسٹنگ باقاعدہ طور پر معنی رکھتی ہے دیکھیے انوینٹری ہمارے پاس جو موجود ہے سے کے فنش گڈس کی شکل میں ہی موجود ہے ویسے تو یہاں پر اس وقت اس نے جو بات کی ہے وہ ایک ورک ان پروسیس کے لیول کی انوینٹری کی بات کی ہے لیکن میں ذرا بات کو آسان کرنا چاہ رہا ہوں کہ فنش گڈس لیول پہ انوینٹری جو موجود ہے ہمارے پاس وہ ایک بڑی کوانٹٹی میں مینوفیکچر کی جاتی ہے جبکہ ہم اس کی پر یونٹ کاسٹ کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں آپ ایسیوم کریں کہ میں ایک الیکٹرک بلب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں الیکٹرک بلب ایک تو نہیں بنتا وہ تو اس فیکٹری میں بے شمار الیکٹرک بلب بن رہے ہیں ہم ایک الیکٹرک بلب کی جب کاسٹ معلوم کرنے کی بات کریں گے تو اس میں اس سے متعلق ڈائریکٹ مٹیریل اور indirect material direct labour cost اور indirect labour cost other direct cost and other indirect cost ان سب کو ایک بلب کے لیول پر تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہوں گے نا کچھ ڈائریکٹ کاسٹ تو اوکے ڈائریکٹلی ٹریسبل ہیں وہ تو ٹریس ہو گئی لیکن کچھ کاسٹ تو آپ کو انڈائریکٹلی جو اس کے اوپر لگانی پڑتی ہیں اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اور پھر جو اگزامپل میں نے لی ہے بلب کی یہ تو ویسے بھی ایک بیچ کوانٹٹی میں بن رہے ہوتے ہیں یہ تو بیچ کاسٹنگ یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے ایک بیچ پر آپ نے ڈائریکٹ کاسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس کو آپ نے ایک بلب کے اوپر لا کر پر یونٹ ڈیوائڈ کیا ایسی صورت میں آپ کو وہاں پر بلب کی پر یونٹ کاسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کرنا پڑے گی اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اب یہ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کیا ہے آپ ایک اسٹینڈرڈ فکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس بلب کو بنانے کے لیے اتنا گلاس مٹیریل اتنی کاسٹ کا گلاس مٹیریل استعمال کرنا ہے اس بلب کو بنانے کے لیے یا اس بلب کے بیچ کو لائک ون ہنڈریڈ بلبس کا ایک بیچ ہے اس کے لیے اتنی ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کرے گی اتنے انڈائریکٹ ایکسپینس اس کے اوپر کاسٹ کریں گے آپ ایک اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اب وہ اسٹینڈرڈ جو ہے جب اکٹھا کیا جاتا ہے اس کے direct material direct labour other direct cost اور ان ڈائریکٹ تمام کاسٹ کو اکٹھا جب کیا جاتا ہے تو وہ ایک پر یونٹ کاسٹ ہمیں دے دیتا ہے یہ ایکچوئل نہیں ہوتا یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ مینس کہ جو پری ڈیٹرمنٹ ہے کہ ہم نے پہلے سے ڈیٹرمن کر لیا کہ بلب کی کاسٹ دس روپے پر بلب ہوگی ہم نے بیچ سے اس کو ایک بلب پر لے آیا کہ دس روپے پر بلب ہماری اس کی کاسٹ آئے گی اب وہ ایک اسٹینڈرڈ کاسٹ ہے آپ نے جب اس کو اپلائی کیا اس کے اوپر اور پھر آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن جب آ گئی وہ ایک اسٹینڈرڈ کاسٹ آف پروڈکشن ہے that standard cost of production will be compared with the actual cost incurred اور وہاں پر پھر ویریئنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ویریئنس کتنا ہے وہ آگے ویریئنس انالیس کی بات آتی ہے کاسٹنگ ذرا تھوڑی سی چل نکلی یہاں پر تو بہرحال وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ یوز کیا جائے گا یہاں پر وہ ایکچوئل کے انتہائی قریب ترین ہوگا یہ اس کنٹرول پروسیجر کی بات ہے اب وہ جو اس نے اس سے پچھلے کنٹرول پروسیجر میں بات کی تھی کہ ورک ان پروسیس کے لیے ہم اسٹیج آف کمپلیشن کے مطابق ریٹ اپلائی کریں گے ڈائریکٹ کا اور انڈائریکٹ کا وہاں پہ وہ بات کر رہے کا ریٹ ہوگا وہ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ پہ بیس کرتا ہوگا اب سمجھ آ کہ وہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوگی ایکچوئل تو نہیں اس وقت پر یونٹ کے لیے ہوگی نا وہ جو ان پروسیس آف کمپلیشن کے مطابق ایکچوئل تو نہیں ہے آپ کے پاس ادھر موجود کہ ایکچوئل اتنی لکڑی لگ چکی ہے اس چیئر کے اندر ایکچوئل اتنی پالشنگ مٹیریل لگ چکا ہے ایکچوئل اتنی بجلی خرچ ہو چکی ہے اس چیئر کو بنانے کے لیے ایکچوئل اتنے ٹولز اس کے اوپر کنزیوم ہو چکے ہیں چیئر کو بنانے کے لیے ایکچوئل تو نہیں آپ وہاں پر ڈیٹرمن کر سکتے وہاں پر you will determine standard cost and that standard cost will be applied on the cost of that chair تب جا کر آپ کو اس کی کاسٹ معلوم ہوگی کانسپٹ کلیئر لیں جی اب نیکسٹ پروسیجر پہ چلتے ہیں and the next procedure in this regard is کہ if the value of work in progress value of work in progress directly number with the number of units produced checks should be periodically made of actual units against progress record value of work in progress یعنی کہ وہ جو ورک ان پروسیس یا ورک ان پروگرس جو انوینٹری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی جو ویلو ڈیٹرمن ہو رہی ہے اس کو اگر یونٹس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے تو اس کے کمپیرزن کی بھی ایک رپورٹ بننا چاہیے اوکے لے جی اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ ایریا جو ہماری انوینٹری میں ہے وہ ہے کنٹرول اکاؤنٹس کا inventory control accounts control account کا کانسیپٹ آپ کو receivable control account and payable control account کے ریفرنس میں بھی ہے یہاں پر we are going to talk about inventory control accounts اب جب ہم انوینٹری کنٹرول اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں تو انوینٹری کنٹرول اکاؤنٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ریکارڈز میں ایک کنٹرول اکاؤنٹ ہے مین لیجر میں اور پھر اس سے سبسڈری لیجر میں بے شمار انوینٹری اکاؤنٹس موجود ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انوینٹری آئٹمس بے شمار ہوا کرتی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں چلے جائیں سینکڑوں کی تعداد میں انوینٹری آئٹمس الیکٹریکل انسٹرومینٹس کی آپ انڈسٹری میں چلے جائیں چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی سینکڑوں آپ کو انوینٹری آئٹمس ملیں گی کیا اسکریوز اور کیا ریویٹس اور کیا اس کے کلمس اور کیا اس کے what not and what not بے شمار انوینٹری آئٹمس ہوتی ہیں تو ہر انوینٹری آئٹم کا الگ سے ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے اب وہ تمام اکاؤنٹ ہم مین لیجر میں تو نہیں بنا سکتے مین لیجر میں ایک اکاؤنٹ کنٹرول اکاؤنٹ اور جتنی انوینٹری آئٹمز ہوں گی وہ تمام سبسڈری لیجر کے اندر تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سی انوینٹری آئٹم کتنے پر کاسٹ کرتی ہے اور ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ کی پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں کنٹرول پروسیجر یہ ہے جی کہ ٹوٹل انوینٹری ریکارڈ میں be maintained and integrated with the main accounting system if so they should be reconciled entry record be investigate وہی جو آپ نے کنٹرول اکاؤنٹ ریکنسیلیشن بھی پڑھ رکھی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے جیسے کسی ایک آرگنائزیشن میں سمجھانے کی خاطر صرف اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں پانچ سو ڈیٹرس ہیں ہم پانچ سو ڈیٹرس کے اکاؤنٹ مین لیجر میں اوپن نہیں کرتے ایک مین لیجر میں اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے ٹوٹل ڈیٹرس اکاؤنٹ یا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ یا سیلس لیجر کنٹرول اکاؤنٹ جو بھی آپ نے نام اس کو دیا ہوا ہے اور پھر جو سیلس لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کا بیلنس ہوتا ہے اس کو پانچ سو ڈیٹرس کے انڈیویجل بیلنس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ٹیلی کرتے وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ آپ کے پاس انوینٹری آئٹمس 500 ہیں ان سب انوینٹری آئٹمس کے کلوزنگ بیلنس لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے ان کا ٹوٹل کیا کنٹرول اکاؤنٹ جو انوینٹری کا ہے اس کے کیری فارورڈ بیلنس کے برابر ہے یا نہیں اف ناٹ تو جو فرق ہے وہ شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ یہ کنٹرول پروسیجر ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کلیئر نیکسٹ ہمارے پاس کنٹرول پروسیجر آتا ہے comparison of assets to record assets to کا مطلب کہ فزیکل جو انوینٹری ہے اس کو ہم بکس میں جو انوینٹری ریکارڈ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرنے جا رہے ہیں تو اس پر ہمارا کنٹرول پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ inventory level should be periodically checked against the records by a person independent of the store personnel and material differences investigated. Store میں physically کتنا inventory level موجود ہے periodically ہم دیکھیں گے periodically means depend کرتا ہے اس کی سینسٹیوٹی پر اگر تو وہ انوینٹری بہت سینسٹیو ہے ہم ویکلی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر وہ انوینٹری زیادہ سینسٹیو نہیں ہے منتھلی بھی دیکھ سکتے ہیں بہرحال پیریوڈیکلی ریکمینڈیڈ ہے کہ منتھلی تو ہم اس کو دیکھ لینا آپ پیریوڈیکلی انوینٹری لیولس کو دیکھیں گے جو انوینٹری لیول فزیکلی ادھر موجود ہے کیا وہی بکس بتا رہی next where perpetual inventory record are not keeped adequately full inventory count should be held at least once in a year جہاں پر پرپیچل یا کنٹینیوسلی انوینٹری ریکارڈز نہیں مینٹین کیے جا رہے یہ فرق آپ کو معلوم ہے نا periodic and perpetual inventory system کا پرپیچل مینس ہر ٹرانزیکشن کے بعد انوینٹری بیلنس کا معلوم کیا جانا میرے پاس 500 ہنڈریڈ کے جی را مٹیریل پرچیز کرنے سے پہلے 100 ہنڈریڈ کے جی را مٹیریل موجود تھا اب جب 500 ہنڈریڈ کے جی را مٹیریل پرچیز کیا تو 600 ہنڈریڈ ہو گیا نیکسٹ ڈے اس میں سے میں نے 400 ہنڈریڈ کے جی را مٹیریل ایشو کیا تو 200 ہنڈریڈ رہ گیا اس طرح ہر ایشو اور ہر ریسیٹ کے بعد انوینٹری کاؤنٹ معلوم کرنا انوینٹری بیلنس معلوم کرنا دس از پرپیچل اور جہاں پر یہ نہیں ہوتا وہاں پر پیریوڈک سسٹم ہے یعنی کہ کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایئر اینڈ پر تو ہم اس کا کاؤنٹ کریں ایک پیریڈ ایئر پر اینڈ ہو جاتا ہے اکاؤنٹنگ ایئر پر تو کہتا ہے ایٹ لیسٹ وہاں پر تو جا کر ہم کاؤنٹ کریں گے تو یہ پروسیجر ہے کہ جہاں پر ہمارا پرپیچل سسٹم نہیں ہے وہاں پر پیریوڈیکلی ہم اس کے کلوزنگ ڈیٹ پہ کاؤنٹ کرتے ہیں نیکسٹ پروسیجر ہے کہ maximum and minimum inventory level should be predetermined and regularly reviewed for فارک اس سے متعلق ہم پہلے بات کر چکے کہ میکسیمم اور منیمم اسٹاک لیول ہونا چاہیے سو so یہاں پر بھی یہ بات باقاعدہ آ گئی کہ ہم میکسیمم اور منیمم اسٹاک لیول مینٹین رکھتے ہیں یا رکھیں گے یا رکھنے چاہیے اور پھر انہیں پیریوڈیکلی ریویو بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جو ہم نے کسی انوینٹری کے بارے میں میکسیمم یا منیمم اسٹاک لیول ڈیٹرمن کر لیا ہے کیا اب بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق یہی ہونا چاہیے میکسیمم یا منیمم لیول یا اس سے تبدیل ہونا چاہیے ہو سکتا ہے نا کہ ہماری پروڈکشن بڑھ گئی ہے ہمیں بار بار چیزیں ریکوائرڈ ہیں ہمیں کچھ تھوڑا سا اسٹاک لیول بڑھا دینا چاہیے یا وہ ہم آئٹم ہی نہیں بناتے اب منیمم اس کی نیچے بھی آ جائے گی تو خیر ہے تو بہرحال پیریوڈیکلی وہ کہہ رہا ہے اس کو ریویو بھی کرتے رہنا چاہیے کہ میکسیمم منیمم لیول جو ہم نے بنائے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں اسی طرح سے نیکسٹ بات آتی ہے reorder quantities should be reviewed for adequacy وہی کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ساری باتیں آ رہی ہیں ری آرڈر لیول اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہلے سے ڈیٹرمن کر لینا چاہیے کہ ہم نے نیکسٹ آرڈر کتنے لیول پر جا کر پلیس کر دینا انوینٹری کا کیا لیول ہوگا اس وقت کہ ہم نیکسٹ آرڈر پلیس کر دیں گے یہ بھی ہمارے پاس پہلے سے ہی ہونا چاہیے یعنی جی یہ باتیں تو تھی کمپیرزن سے متعلق اب باتیں آ رہی ہیں ان میں وہ بات کرتا ہے کہ separate should be identified at which goods are held ہماری raw material items separate centres پر موجود ہوتی ہیں کہتا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں ایون یہاں پر لوکیشنس جو کسی را مٹیریل یا مٹیریل سپلائیز کے ریفرنس میں اس کی بات بھی ہو رہی ہے ورک شاپس کی بات بھی ہو رہی ہے ویئر ہاؤسز کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے دوست شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ بعض اوقات ہمارے ویئر ہاؤز جو ہوتے ہیں ورک شاپ سے دور ہوتے ہیں اور ایک نہیں دو تین جگہوں پر ہوتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کس کس علاقے میں کس کس لوکیشن پر ویئر ہاؤسز موجود ہیں جہاں پر کہ ہماری انوینٹری پڑی ہوئی ہوتی ہے میں بڑی آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں چھوٹی آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں اب وہ انوینٹریز ہماری جہاں جہاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر کن کن کی ایکسیس ہے کون کون لوگ وہاں تک رسائی رکھتے ہیں پہنچ سکتے ہیں لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انوینٹری کہاں کہاں موجود ہے نیکسٹ از کے deliveries of goods from suppliers should pass through a goods inward section to the store good والی بات آ رہی ہے کہ اسٹور میں جانے سے پہلے گڈیو نوٹ کو بنا کر انسپیکشن ڈپارٹمنٹ میں سے گزرنا ہوگا تب اسٹور میں جائے گی تاکہ پتا چل جائے کہ کس حالت میں ہم اس کو اسٹور کے اندر رکھ رہے ہیں کس حالت میں ہم اس کو انوینٹری کے طور پر رکھ رہے ہیں بعد میں پھر یہ پریشانی نہ آئے کہ جی فلانے بندے کی ایکسیس تھی اس نے خراب کر دی حالانکہ پہلے سے پیچھے خراب آئی ہوئی ہے لہذا انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کی اہمیت یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے نیکسٹ وہ بات کرتا ہے کہ inventories should be held in their location so that they are safe from damage اور تھیفٹ جس لوکیشن پر ڈاکیومنٹ کہہ رہا ہے کہ انوینٹری موجود ہے اسی لوکیشن پر ہونا چاہیے کنٹرول پروسیجر کیسا کریں گے ہم کیونکہ اگر وہ اس لوکیشن پر موجود نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی وہ انوینٹری سیف کسٹڈی میں ہے یا نہیں لہذا اس کا اس لوکیشن پہ موجود ہونا ضروری ہے نیکسٹ کمس کے all inventory lines should be identified and held together for example in bins which are mark with all relevant information as to size grade origin title for identification مختلف انوینٹری لائنس سپورٹس میں فٹ بال بنا رہے ہیں ہم وکٹ کیپنگ کے گلوز بنا رہے ہیں بیٹنگ کے گلوز بنا رہے ہیں بال بنا رہے ہیں پیڈز بنا رہے ہیں اب ڈفرینٹ انوینٹری آئٹمس ہیں ان کے بارے میں کہ ہر کسی کو الگ الگ سے آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن مارک کے ساتھ سٹور کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی آئٹم کتنی کہاں پر کس حالت میں پڑی ہوئی access to the store should be restricted اب یہ بات تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ایکسس کیوں ریسٹرکٹیڈ ہونی چاہیے کیونکہ ہر شخص اگر انوینٹری جہاں پر پڑی ہوئی ہے وہاں چلا جائے گا تو وہ اس کو اٹھا کے جیب میں بھی ڈال سکتا یعنی کہ وہاں سے چوری چکاری بھی ہو سکتی ہے اس لفٹنگ کو بچانے کے لیے شوڈ بی صرف وہ لوگ جو کہ آئز ہیں وہ جانے چاہیے اچھا جی اب ٹیسٹ آف کنٹرول کی طرف فوری طور پر آ جائیں ٹائم بہت کم رہ گیا ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کنٹرول آبجیکٹو سمجھ لیے اور پھر کنٹرول پروسیجرز پہ ہم نے خاصی سیر حاصل گفتگو کر لی اب ہمیں گفتگو کرنی ہے ٹیسٹ آف کنٹرول پہ تو وہ جناب میں آپ کے ساتھ جلدی جلدی سے ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ پیچھے کنٹرول پروسیجرز ہمارے اچھی طرح سے ڈسکس ہو چکے ہیں نمبر ون از کے observe physical security of inventories and environment in which they are held okay fine سمجھ آتی ہے بات کہ آپ آڈیٹر کو آبزرو کرنا چاہیے یہاں پر آبزرویشن ہے آڈیٹر کی کہ جی یہ ہمارا جس انوائرمنٹ میں انوینٹری آئٹمس پڑی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے پھر test procedures for recording of inventory movements in and out of inventory issue اور ریسیٹ کی بات کر رہا ہے یہاں پر کہ وہ جو ایشو اور ریسیٹس ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں یہاں پر ٹیسٹ ہمارے اپلائی ہوتے ہیں پھر test authorization for to inventory record اب جو بھی انوینٹری ریکارڈ میں ایڈجسٹمنٹ ہے یہ کون سی ہے وہ جو damaged core slow moving core N R V وغیرہ پر ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نے اس کو اٹھا کر ایکسپینس میں ڈالا تھا ان ایڈجسٹمنٹس کی بات ہے کہ شوڈ بی آترائز اس کے بارے میں ہم ٹیسٹ پروسیجرز کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ آترائز ہیں ایسے ہی چند ایک ایڈجسٹمنٹس کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ باقاعدہ آترائز ہیں وہ ایڈجسٹمنٹس یا نہیں تو ٹیسٹ آف کنٹرول ہو گیا ہمارا پھر test authorization for write off اور اسکریپنگ آف انوینٹری ہو گئی بات پھر test control over recording of inventory movements belonging to third parties اب یہ تھرڈ پارٹیز کی انوینٹری کون سی ہیں بھائی جو ہم بیچ چکے ہیں لیکن اس نے ہم سے وہ چیز نہیں اٹھائی اب وہ ہماری تو نہیں ہے تھرڈ پارٹی کی ہے ہمارے کسٹمر کی ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم ایک ٹیسٹ لگاتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ آف انوینٹری میں تو نہیں آ گیا ہوا بہرحال پھر اگلی بات ہے test procedures for authorization for inventory movements یعنی کہ جو گڈز ریسیوڈ نوٹ ہیں اور جو ڈسپیچز ہیں وہ آتھورائزڈ ہیں گڈ ریسیوڈ اور ڈسپیچز آتھورائزڈ ہیں اس کا بھی ہم ایک ٹیسٹ کنٹرول لگا لیا کرتے ہیں نیکسٹ یہ کہ inspect reconciliation of inventory counts to inventory records inventory count بتا رہا ہے کہ جی پانچ لاکھ روپے کی انوینٹری پڑی ہونی چاہیے کیا انوینٹری ریکارڈ بھی پانچ لاکھ روپے کی انوینٹری شو کر رہا ہے اس کی ریکنسیلیشن پھر اس کے بعد check sequence of dispatch and good receive note بہت مرتبہ ایسی بات ہم کر چکے ہوئے ہیں اور لاسٹ میں of inventory counting procedures attend count to ensure they are carried out کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انوینٹری کاؤنٹ پروسیجرس اپنائے جا رہے ہیں اور پروپر ہیں ٹھیک ہیں یا نہیں کیوں جی انوینٹری کی بات چیت سمجھ میں آئی بڑا دلچسپ سا ٹاپک تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی آ چکا ہوگا اجازت دیجیے اللہ حافظ